کیا یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس رسول نے اس کتاب کو گھڑ لیا ہے بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے تاکہ آپ اللہ کے عذاب سے اس قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ ہدایت قبول کر لیں